بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی واخرجت الارض اثقالها اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے تحدث اخبارها اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی بأن ربك لها کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں يره تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا يره اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا